السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اچھے کام کون سے ہوتے ہیں جو بچے ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان کے لیے ہم بتا دیں کہ سب سے پہلے کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے کیا آپ نے اپنے قرآن کا سبق دہرا لیا ہے کیا اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو آپ نے وہ کام بھی مکمل کر لیا ہے اور کیا اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے یعنی کہ بھائی کو بہن کو چچا کو یا خالہ پھپھو ماموں نانا نان نانی دادا دادی کو تو آپ نے ان کی مدد کر دی ہے اور جہاں آپ بیٹھ کے یا لیٹ کے یا اچھل کے اچھل کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ آپ نے اچھی طرح صاف ستھری کر لی ہے کر ہی لی ہوگی بہت ہی اچھے بچے ہیں آپ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی کہانی کا عنوان ہے ستاروں کی گنتی بھلا ستاروں کی گنتی کون کر سکتا ہے آپ نے کبھی کی ہے سنیے ذرا کون گن رہا ہے ستاروں کو اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے ابرار محسن نے فیسی لگڑ بگا غمگین تھا اور جھلایا ہوا بھی اس کا مزاج انتہائی خراب تھا اسی لیے اس پر ہر وقت جھلاہٹ سوار رہتی تھی وہ جنگلی جانوروں سے بہت زیادہ ناراض رہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب اسے ناپسند کرتے تھے ظاہر ہے اس بد مزاج بد دماغ اور گندے لگڑ بھگے میں ایسی کون سی بات تھی جو اسے پسند کرتا اس کی جھلاہٹ خصوصاً اس وقت بہت بڑھ جاتی تھی جب اسے خیال آتا تھا کس طرح خولو نے اسے کئی بار بے وقوف بنا کر کسی نہ کسی مصیبتیں پھنسوایا تھا اور ہر بار بری طرح پٹوایا تھا ایک چھوٹے سے بے حقیقت خرگوش نے کاش وہ عقل سے اس قدر پیدل نہ ہوتا اس کی خواہش تھی کہ وہ عقل مند ہوتا خولو کی طرح کاش اسے عقل کہیں پڑی مل جاتی تو وہ اسے اپنے جبڑوں میں جکڑ لیتا وہ اس قدر جھلایا ہوا تھا کہ چلتے چلتے جنگلی بھینسے کو منہ چڑھا دیا چیتے کو برا بھلا کہا ہاتھی کو کوسا اور گدھے کی ٹانگ پر کاٹا گدھے نے فوراً دولتی جھاڑ دی فیسی ہوا میں قلا بازیاں کھاتے ہوئے دھڑام سے دور جا گرا اور دور ہی سے گدھے کو خطرناک قسم کی دھمکیاں دینے لگا جلا بھنا آگے بڑھا رات ہو چکی تھی اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا اور آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے دیکھنے لگا خولو خرگوش بیچ راستے میں بیٹھا آسمان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا پچاس لاکھ دس ہزار تین سو دو پچاس لاکھ دس ہزار تین سو تین عجیب بات یہ تھی کہ خولو اسے دیکھ کر بھی نہیں بھاگا اس نے پنجوں سے زمین کھرچی اور غرایا غرض ہر طرح سے خولو کو اپنی موجودگی سے آگاہ کیا مگر خولو اسی طرح منہ پر اٹھائے تارے گننے میں مشغول رہا فیسی نے دل میں سوچا کہ آخر یہ کر کیا رہا ہے میں چھپ کر دیکھتا ہوں خولو اسی انداز میں گنتا رہا پچاس ہزار دس ہزار پچاس لاکھ دس ہزار تین سو چار اب ویسی اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا تھا اس نے نزدیک آ کر پوچھا ہاں، خولو یہ یہ تم کیا کر رہے ہو خولو نے اگلا پنجہ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ گنتا رہا پچاس لاکھ دس ہزار تین سو چھ فیسی اس کے اور پاس آ گیا خولو خولو یہ کیا گن رہے ہو خولو نے جھڑک کر کہا چپ رہو بے وقوف دیکھتے نہیں میں عقل مند بن رہا ہوں فیسی کا مارے تجسس سے برا حال تھا عقل مند بن رہے ہو وہ کیسے خولو نے بڑے غصے سے اپنا پنجہ جھٹک کر جواب دیا ارے جاؤ اپنا کام کرو فیسی گھگے آیا بتاؤ نا خولو آخر کس طرح عقل مند بن رہے ہو او ہو خولو نے آج آ کر کہا میں ستارے گن رہا ہوں صبح ہونے سے پہلے ہی گنتی ختم کرنی ہے پھر میں دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہو جاؤں گا فیسی گڑ گڑایا خولو میں بھی گنوں تارے مجھے بھی عقل مند بننا ہے خولو نے جواب دیا ایک وقت میں صرف ایک ہی گن سکتا ہے تم پھر کبھی گن لینا اس وقت مجھے گننے دو فیسی خوش آمد پر اتر آیا میرے اچھے دوست تم بعد میں گن لینا آج کی رات مجھے گننے دو خولو بولا ٹھیک ہے تمہیں گن لو مگر خبردار گننے میں غلطی نہ ہو اور صبح ہونے سے پہلے تمام تارے گن لینا ورنہ پاگل ہو کر درختوں سے سر ٹکراتے پھرو گے خولو آہستہ آہستہ چلتا ہوا جھاڑیوں میں چلا گیا دراصل خولو کی ٹانگ میں موچ آ گئی تھی وہ دوڑ نہیں سکتا تھا اسی وقت فیسی سامنے آ گیا بس اسے تاروں والی ترکیب سوج گئی ورنہ فیسی اسے کھا ہی جاتا تمام رات فیسی کی عجیب سی کیفیت رہی وہ گنتا پھر بھول جاتا دانت نکال کر اپنے جسم کو کاٹتا پھر شروع سے گرنا شروع کرتا پھر بھول جاتا پھر زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا اور اپنی ہی بوٹیاں نوچتا اسی دوران صبح ہو گئی فیسی نے مایوسی اور غم سے پاگل ہو کر ایک درخت کے تنے سے سر ٹکرا دیا اور بے ہوش ہو گیا <laughs> کیسی بات تھی عقل بھی نا اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتے مگر مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے کہانی گھر کے سننے والے ساتھی ہیں وہ بہت عقلمند ہیں اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں جو سوچتا ہے وہی عقلمند ہوتا ہے اور جو سوچتا نہیں ہے وہ کھوتا ہے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ